سائی کا استغفار حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بطن مسیل میں سائی فرماتے تو یہ دعا فرماتے مغفر ورحم وانت الاعز الاکرام دعا کا ترجمہ اے اللہ مغفرت فرما اور رحم فرما آپ ہی سب سے بڑھ کر عزیز اور سب سے بڑھ کر کرم والے ہیں عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا سعى في بطن المسيل قال اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرام